Islam Allah بڑی طاقتور تھی اور اس معاملے میں حضرت سیدنا ابراہیم اللہ علیہ ان کی قوت ایمانی اور بلافت ایمانی کی جو بینائی ہے بڑی طاقتور تھی حضرت باہر نکلتے تھے جیسے عورت شما ڈال کر چلتی ہے ایسے ڈال کر چلتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں آپ شماعت ڈالتے ہیں فرمایا پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے سلمانوں یہ بات کبھی فلسطین کے بارے میں کہی جاتی تھی کبھی کے بارے میں کہی جاتی تھی کبھی کوسوا کے بارے میں کہی جاتی تھی کبھی عراق کے بارے میں کبھی افغانستان کے بارے میں ہو سکتا ہے افغانستان تمہارے ہندوستان کے نقشے سے دور ہو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم یہ گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والی قوم اپنے پیروں کے رگڑ سے مورے ضرور تھا مسلمان پیٹ پر پتھر ضرور باندھتا تھا مسلمان محنت مزدوری ضرور کرتا تھا غیروں کے دربار میں جا کر وہ آج بھی کبھی زندگی میں نہیں کیا وہ غیروں کے پاس جا کر میمورینڈم اپنی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں دیا وہ غیروں کے دربار میں جا کر اپنی اقلیت کا رونا کرنے کے لیے تیار ہے مارا مارا سر پر لاٹھی لگی خوب ایک نوجوان کو وہ نوجوان جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے دربار میں بٹھا دلدل آتا ہے آج مسلمان یہود و نصارہ کے لباس پہن کر عیاشی جی کر رہا ہے ایک گاس پر تھپڑ لگنے سے اس زمانے کے تیس ہزار مسلمانوں کی موت کافروں پر حملہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے گلی گلی سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے دلی کے جامعہ نگر کے اندر رمضان مبارک کے مقدس ایام میں جمعہ کے مبارک دن صبح کی مقدس کاروں کے روکا ہم انتخاب نہیں لیں گے اور جب بہت دیر تک جسم میں کوئی وہ رہتی ہے یہ آج بھی اپنی محبوبہ اشرے کی رحمت کے اشرے کی مسکراہٹ اور نورانیت کو اتنا جلد تم نے توڑ چھوڑ کر دیا اتنا جلد تم نے سلام دے دی رمضان کو تم پر آئے بندہ ہوگا رحمت کا اشرا کیا کیا تمہارے ساتھ مقصرت کا اشرا کیا کیا تمہارے ساتھ سلامتی کا اشرا کیا کیا تمہارے ساتھ وہ انتخاب کے دن وہ شہری کے اوقات وہ افطاری کی لذتیں وہ کرامی پاک کا پڑھنا پڑھانا وہ کرامی کی کیفیت وہ فکر کا جواب کے ساتھ پڑھنا وہ تقدیر لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ علاقے میں اور یو پی اور دلی کے علاقے میں دہشت گردی کا لیبل لگا کر کیا گرفتار ایجوکیشن نہیں ہے مسلمان ڈاکٹروں کی کمی ہے مسلمان کے اندر ملازمت گورنمنٹ ملازمت کی کمی ہے نہیں مسلمانوں ہم ملازمت سے جیتنے والے نہیں ہیں ہم طاقت کے بل بوتے پر جیتنے والی قوم نہیں ہیں ہم قوت اور مان اور دولت کے بل بوتے پر جیتنے والی قوم نہیں ہیں جب اس جو ہے ایران کے بادشاہ نے کو جب مشورہ دیا گیا کہ ان صحابہ کو بلانا چاہیے فوجیوں کو مسلمان فوجیوں کو بلانا چاہیے اپنا تخت اپنا تاج اپنا جذبہ اپنی قوت اور اپنی طاقت ان کے ساتھ کا مقصد گرا رہے ہیں ہوائی جہاز کو گرا رہے ہیں مسلمانوں ظاہری طاقت پر ظاہری قوت پر ظاہری فوج پر ظاہری بادشاہ ہم تم جیسے بھی منو کو اور تم یہ دعا ہم اپنی مسجد میں نہیں کر سکتے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اپنے مظلوم کے حق میں دعا کرنے کے لیے نہیں ہم کی بات نہیں کر رہے تھے ہم اس کو چھڑانے کی بات نہیں کر رہے تھے ہم جہلی پر ہلنا بولنے کی بات نہیں کر رہے تھے ہم کنائی حملہ کرنے کی بات نہیں کر رہے تھے ہم خود کا حملہ کر کر جیل کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہو مسلمان قال رسول کے لیے سڑک رہے ہیں آ جاؤ گمبد خدرہ تمہیں استقبال کرنے کے لیے تیار ہے آ جاؤ کابل کی فضا تمہیں سینے سے چپٹانے کے لیے تیار ہے آ جاؤ صفا مروا تمہیں بلا رہا ہے آ جاؤ بنا ارباب کا میدان تمہیں بلا رہا ہے کہاں چلے گئے کون کو کر لے گیا حضرت حدیف کا نے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی قید کے اندر چلے گئے اور انہیں کہا گیا کا کوئی کھانے کے لیے کہا گیا شراب پینے کے لیے انہیں کہا گیا زنا کرنے کے لیے جب وہ کسی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے شراب پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے وقت کا مانے کا بچپنے کا ریورٹ چلا گیا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اور مرتبہ میرے رب کا نام لو رب کے نام لینے میں مزہ آتا ہے حضرت شکیل سے پوچھو لفظ اللہ میں کیا حلاوت ہے لفظ اللہ میں کیا مٹھاس ہے حضرت شکلی کے سامنے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لیتا جیب میں شکر کا بھول کے ڈلے رکھے ہوتے اس کو اٹھا کر قیامت کا دن کہتے ہیں نا یوم القیامت یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں لہرت القیامہ نہیں کہتے قیامت کی رات نہیں کہتے ہم کہتے ہیں قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا قیامت ہی کا دن کہتے ہیں قیامت کی رات نہیں کہتے اب انہوں نے نیا شوشا چھوڑا ہے وہ شوشا یہ چھوڑا ہے کہ بھئی جب دن کس وقت ہوگا جب سورج ہوگا تب دن ہوگا اور جس جگہ پر سورج نہیں ہوتا اس جگہ پر دنیا گوش ہے اب اس وقت ہندوستان کے سرے پر سورج ہے ہندوستان کے اندر دن ہے اور ہندوستان کے آپوزٹ سائڈ امریکہ ہے امریکہ میں اس وقت رات ہے اور کتنا حصہ سورج کے مقابل ہوتا ہے وہ رات تو قیامت کا دن کیسے ہوگا جب دنیا کو